ہر شخص نہیں جا سکتا میدان جہاد میں بڑے بڑے پارٹی بلڈر پہلوان نہیں جاتے اور چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کو رب قبول کر لیتا ہے بڑے بڑے موچھے رکھ کے اپنے علاقوں میں بدماشیاں کر کے لوگوں سے ٹیکس لینے والے صرف گندا مال جمع کرتے ہیں بعض کمزور سے انسان میدان میں جا کر دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو للکارتے ہیں تو رب ہواؤں سے بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ رب سمندر کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ رب پہاڑوں کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ زمین کے پتھر اور آسمان کے ستارے مجاہد کے ساتھ مل کے لڑنے کو سعادت سمجھتے ہیں بڑے بڑے وقت کے اولیاء مجاہد سے دعا لینے کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ مجاہد رب کا ہو گیا پھر رب کی ہر چیز مجاہد کی ہو گئی جب رب نے مجاہد کو خرید لیا تو اپنی ساری مخلوق اس کے قدموں میں ڈال دی ہے ماضی میں دیکھ لو مجاہد دریاؤں پہ چلتے چلے گئے دریا ڈبو نہیں سکے حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی کے ممبر سے کھڑے ہو کر آواز لگائی وہ آواز ساریا کو جا کے پہنچی ہوائیں ان کے ساتھ چل پڑی جنگل کے درندوں کو حکم دیا کہ جنگل خالی کر دو مجاہدین کا لشکر آیا ہے جنگل خالی ہو گئے حضرت فاروق اعظم نے سمندروں کو آواز لگا کے کہا او سمندروں میرا لشکر آ رہا ہے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے تم کیا خدمت سر انجام دو گے سمندر نے کہا میں انہیں ڈبوں گا نہیں میں تو اپنی کمر پیش کر دوں گا کہ میرے اوپر مٹی کی طرح چلتے رہے پھر فاروق اعظم نے پہاڑوں کو کے کہا او پہاڑوں تم بتاؤ میرا لشکر آ رہا ہے تم کیا خدمت سر انجام دو گے پہاڑوں نے کہا حضرت ہم بچ جائیں گے تاکہ کسی مجاہد کو ہمارے اوپر چلنے میں دقت اور تکلیف پیش نہ آئے